اب تر تھی فضا گیے جہل تھی چھائی اب تر تھی فضا تیر گیے جہل تھی چھائی ناقف اسرار محبت تھی خدائی ناقف اسرار محبت تھی خدائی ہر ذہن میں وہ بغض و عداوت کا دھواں تھا ہر ذہن میں وہ بغض و عداوت کا دھواں تھا جاری تھی ہما وقت قبیلوں میں لڑائی جاری تھی ہما وقت قبیلوں میں لڑائی وہ رات کے پردے میں دگلتے ہوئے جو دشمن نظر آتا تھا جگہ بھائی کا بھائی نے تغلتے ہوئے انجوم دشمن نظر آتا تھا جہاں بھائی کا بھائی دھبے تھے قدورت کے ہرائی نئے دل پر دشوار نظر آتی تھی باطن کی صفائی دشوار نظر آتی تھی باطن کی صفائی دختر کو دبا آتے تھے زندہ ہی زمین سمجھتے تھے برائی کو بھلائے دختر کو دبا آتے تھے زندگی زمین میں نادان سمجھتے تھے برائی کو بھلائے انسان بکا کرتا تھا انسان کے ہاتھوں تھی گردن مفلس پہ رواں تیغ تلائی زیبائش محفل تے کھنکتے ہوئے ساور زیبائش محفل تے کھنکتے ہوئے ساور رقصان تھا سرے راہ طرب حسن خفائی محفوظ نہ تھی عفت و عصمت کسی صورت تھا جام بکف بزم میں ہر دست انسان کا انسان لگو چوس لگا تھا انسان کا انسان لگو چوس رہا تھا کہتے یوں دل میں بسے رہتے تھے اب آل ہاں جیسے کسی تالاب کے پانی جیسے کسی تالاب کے پانی پہ جیسے کسی تالاب کے پانی پہ وہ اپنا مددگار سمجھتے تھے بتوں کو وہ اپنا مددگار سمجھتے تھے بتوں کو انسان کے ذہنوں پہ تھی پتھر کی خدائی اس ذات خدا بند کہیں لاتوں پل تھا عزا تھا خدا بند کہیں پل تھا تھے ان کی نگاہوں میں یہی ان کے تمدن تھا ہر ایک دل جائز تھی انہیں لوٹ جوا سود گدائی لایا جو کوئی قافلہ لاس پاب سب ٹوٹ پڑے قبر نغموں سے فضا گونج رہی تھی مظلوم کی آواز نہ دیتی تھی سنائے اس طرح جکڑ رکھا تھا زنجیر ستم نے مشکل کی در عدل پہ انسان کی رسائی دیتے تھے عجب طرح غلاموں کو اذیت حق بات کوئی کہہ دے تو مرتا تھا بنائے تھا فخر رعونت پہ انہیں ناز بدی پر بگڑی جو کہیں بات تو تلوار اٹھائے خود اپنی ہی تعریف میں پڑھتے تھے قصیدے خود اپنی ہی تعریف میں پڑھتے تھے قصیدے کرتے تھے قبر سے خود اپنی بڑائی گفتار میں تلخی تو لہجے میں تکبر آخر یہ روش ان کی مشیت کو نہ بھائی گفتار میں تلخی تھی تو لہجے میں تکبر آخر یہ روش ان کی مشیت کو نہ بھائی ابھرا افق ذہن پہ ایک مت لائے دل کش رکشندہ تا بندہ پر نور زیائے بدلی و فضا رحمت حق جوش میں آئے ظلمت میں کرن اوٹی پے راہ نمائے منصوب ہوا نام محمد سے وہی نور منصوب ہوا نام محمد محمد سے وہی نور تنویر ہدایت متشکل نظر آئی چمکا دیا دنیا کو اسی نور مبین چھائی ہوئی سب تیر گئے جہر مٹائی چہروں سے برسنے لگے انوار یقین کے ایمان سے ہونے لگے قلبوں کی صفائی بندوں کو خبر عظمت رب سے گردن ستم جور سے انسان کی چھڑائے وہ جس نے یتیموں کو کلے جیسے لگایا وہ جس نے غلاموں کو غلامی سے دہائی دی جس نے غلاموں کو غلامی سے رہائی وہ جس نے یتیموں کو کلے جیسے لگایا لگایا دی جس نے غلاموں کو غلامی سے رہائی بندوں کو جھکایا در معبود پہ جس نے وہ راہ نما جس نے رگے راست دکھائی انسانوں کو اخلاق کا خوگر کیا جس نے وہ حسن جو اڑیاں تھا کیا اس کو ردائے وہ جس نے اجڑتی ہوئی دنیا کو سنوارا وہ جس نے بگڑتی ہوئی تقدیر بنائے انسان کو آداب تمدن کے سکھائے انسان جیا کرتے ہیں یہ بات بتائیں اس شان سے پیغام اخوت دیا جس نے انصار و نظر آنے لگے بھائی تبدیل کیے ذہن برائی کی طرف سے نفرت رہی باقی نہ عداوت نہ لڑائی وہ ہادی کل ختم رسول شافع محشر حاصل جسے تا عرش معلا ہے رسائی وہ صاحب الطاف عطا بانی اکرام شرمندہ احسان کر جس کی خدائی وہ جس کا ہر ایک پال ہے پنجینا حکمت وہ جس کی ہر ایک بات میں پوشیدہ بنائے وہ جس کو سید و محمود و مبشر وہ پر کرے عظمت دے جسے زیب بڑھائے یاسی بھی ہوتا ہاں بھی ہو صادق بھی امی بھی یاسی بھی ہوتا ہے ہاں بھی وہ صادق بھی حیران ہوں کیا اس کی کروں مد حسرائی کرتا ہوں فدا ختم قصیدے کو دعا پر اللہ غدر در سرور دی تک ہو گورسائے اللہ در سرور دی تک ہو رسائیں اللہ در سرور دی تک ہو رسائے اللہ در سرور دی تک ہو رسائی اللہ در سرور دی تک ہو رسائے